السلام علیکم اسٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ sir I hope you must all be doing very well اور اپنی پروگرامنگ بھی آپ کا آپ کی کافی اچھی چل رہی ہوگی ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اکثر میرا ذہن میں آتا ہے کہ it's it's a a kind of difficult course in the sense کہ ہم بالکل ایسی ٹیکنالوجیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کہ ڈیلی eh, اپلیکیشنز میں یوز ہو رہی ہوتی ہیں اور یہ ٹیکنالوجیز بہت ریپڈلی چینج ہو رہی ہوتی ہیں جی ایس پی ون کی تھوڑا عرصہ پہلے ہی آئی تھی کچھ سالوں پہلے آئی تھی اس کی ایک اسپیسیفکیشن ون پوائنٹ اس کے بعد اب جی ایس پی ہم ٹو کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اے ایس پی پہلے مائکروسافٹ کی بات کریں تو اے ایس پی ہوتا تھا اے ایس پی پلس آیا A S P dot net آیا تو چیزیں بہت ریپڈلی چینج ہو رہی ہوتی ہیں تو جو اسپیشلی اس ٹائپ کی کورسز ہیں اس میں اکثر لگتا ہے کہ یہ تو ابھی ہم نے کیا اور یہ نئی چیز آ گئی ہے تو اب کیا کریں تو جیسے میں بار بار بات کرتا ہوں کہ یہاں پہ we are building your foundation so if you can do this you can you can learn anything on your own یہ آپ کی بیس ہے ایک فاؤنڈیشن ہے اس کے اوپر آپ پورا ایک پہاڑ بنا سکتے ہیں پورا ایک گھر بنا سکتے ہیں جس پہ آپ نئی نئی چیزیں سیکھتے چلے جائیں تو اس بات سے کبھی پریشان مت ہوئی کہ یہ چیز آگی ہے یہ چیز ہے یہ چیز آگی اگر آپ کی فاؤنڈیشن اچھی ہے بیس آپ کی ٹھیک ہے بیسکس آپ کو پتہ ہے فنڈامنٹلز آپ کے کریکٹ ہیں تو نئی چیزیں آپ بک کے ساتھ بک پڑھ کے سیکھ سکتے ہیں ویب پہ بہت سارے ریسورسز اویلیبل ہیں ہر کام آپ کر سکتے ہیں تو یہ تو تھوڑی سی بات تھی ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کے کورس کے حوالے سے کہ جیسے جیسے آپ دیکھیں گے کہ یہ لیکچرز آگے بڑھ رہے ہیں تو بہت ساری چیزیں during the course of time ہی چینج ہو جاتی ہیں جیسے ہم ابھی جب باتیں یہ کر رہے تھے یا ابھی جی ایس پی کی پچھلے ایک دو سالوں میں بات ہو رہی تھی تو جاوا سرور فیسز کا ماڈل آ گیا اور اب یہ آگے نئی نئی چیزیں آتی چلی جائیں گی خیر یہ باتیں تو چلتی رہیں گی آپ بھی ان سب چیزوں کو سیکھتے رہیں گے ہم آج کے لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم آج کیا کرنے جا رہے ہیں لاسٹ لیکچر میں جس سے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کچھ جی ایس پی کے ایکشن ایلیمنٹس کا استعمال کیا تھا اور ان کے لیے we've use the tags of J S P so ہم نے ایک جی ایس پی کا یوز بین ٹیگ یوز کیا تھا پھر اس بین کی پراپرٹی سیٹ کی تھیں اور پراپرٹیز گیٹ کی تھیں اور انڈیکیشن یہ کی تھی کہ بھائی جی ایس پی کے پیج کے اندر بہت زیادہ کوڈ اسکرپلٹ میں لکھنا پڑتا ہے تو وہ بہت زیادہ جاوا کا کوڈ ہو جاتا ہے تو آپ اس کوڈ کو مینیمائز ایسے کر سکتے ہیں کہ you can use elegant J S P tags these J S P tags will help you انسنگ setting the properties of that bean اور جی ایس پی کے کچھ ٹیکس جو بلٹ انگس کے ساتھ آتے ہیں ان کا استعمال کر کے دیکھا تھا اسٹل جب ہم نے جی ایس پی کے ان ٹیکس کو استعمال کیا تھا اور اپنا اسکریپلٹ ہم نے رائٹ جی ایس پی کے ٹیکس تو ہم نے جی ایس پی پیج میں یوز کیے ہی تھے لیکن اسٹل آپ نے دیکھا تھا کہ ہمیں اسکرپٹلٹ میں کچھ کوڈ لکھنا پڑ رہا ہے اب اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو اسکرپٹ میں کوڈ کچھ لکھنا پڑ رہا ہے تو اسٹل جو آپ کا H T M L page developer ہے جس نے آپ کا فرنٹ اینڈ بنانا ہے جس نے آپ کی ڈیزائن آپ کی ویب ویب اپلیکیشن کا انٹرفیس بنانا ہے اس کو تھوڑی سی نو ہاؤ ہونی چاہیے جاوا کی یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو ایک ٹیمپلیٹ بنا کے دے دے اور پھر جاوا کا جو پروگرامر ہے جو جی ایس پی پروگرامر ہے اس ٹیمپلیٹ کے اندر اس سائٹ کے اندر اپنا کوڈ ایڈ کر دے لیکن کیا ہم ان لوگوں کو جو کہ ہمارے ویب ڈیزائنرز ہیں یا ایسے لوگ ہیں جو کہ جاوا کے بہت اچھے ڈیولپرز نہیں ہیں لیکن ویسے ان کو کوئی لینگویج آتی ہے یا ویسے وہ کچھ اسکرپٹنگ وغیرہ جانتے ہیں کیا ہم ان لوگوں کو انوالو کر سکتے ہیں کہ وہ پورا جی ایس پی لکھ چھوڑیں انکلوڈنگ کہ یہ جو سارا جاوا کوڈ ہم استعمال کریں ڈیٹا بیس سے ایکسیس کریں چیزوں کو یہ ساری چیزیں بھی وہ کر سکتے ہوں بالکل کر سکتے ہیں اگر ہم ان کو چھوٹے چھوٹے ٹولس بنا دیں چھوٹے چھوٹے ٹیگس بنا دیں جیسے کہ آپ آپ نے ڈیٹا بیسز تو خود لکھی نہیں ہوئی آپ کو تو نہیں پتا کہ ڈیٹا بیس کا نیچے اسٹرکچر کیا ہے آپ کو نہیں پتا کہ وہ فائل کیسے اسٹور کرتا ہے لیکن you can write select queries انہوں نے آپ کو ایک انٹرفیس بنا کے دے دیا ڈیٹا بیس جس کے تھرو آپ ڈیٹا بیس سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں تو similarly we can write tags we can write our own tags that can be used by the front end developers to access database to access E J Bs anything تو آج ہم بات یہی کریں گے کہ ہم ٹیگس کیسے بنا سکتے ہیں تھوڑا سا ہم پیچھے چلتے ہیں اپنے آپ کو ریوائنڈ کرتے ہیں دیکھیں لاسٹ لیکچر میں ہم نے کیا کیا تھا اور اس کو کس طریقے سے آسانی سے کیا جا سکتا ہے لاسٹ لیکچر میں ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم نے ایک جاوا بین بنائی تھی جو کہ ڈیٹا بیس کورس کی ڈیٹیلس لے کر آ رہی تھی اگر آپ کو یاد ہو تو ہماری ایک ایگزامپل تھی جس میں یوزر سلیکٹ کرتا تھا ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ یا جاوا کا radio button and based on that radio button ہم ڈیٹا بیس سے اس کورس کی ڈیٹیل آؤٹ لائن اٹھا کے لاتے تھے اور پیج پہ ڈسپلے کراتے تھے ہم نے کچھ اس طرح سے کوڈ لکھا تھا کہ ہم اپنا اسکرپلیٹ اسٹارٹ کرتے تھے اسکرپلیٹ کے اندر ہم اپنا ڈاؤ بناتے تھے پھر ڈاؤ کے ڈفرینٹ میتھڈ کال کر کے بین کے تھرو ڈیٹا منگواتے تھے اور پھر اس بین کو یہاں پہ رینڈر کرتے تھے تو یہ ہمارا پورا اسکرپلیٹ تھا جو کہ شروع میں تو ہم نے سارا کے سارا کوڈ یہیں پہ لکھا تھا پھر ہم نے جاوا بین استعمال کی تو یہ کوڈ تھوڑا سا کم ہو گیا تھا بٹ اسٹل جاوا کا کوڈ اسکرپلیٹ کے اندر موجود تھا یعنی کہ اسکرپلیٹ کی پریزنس تھی ہمارے پیج کے اندر جس کے اندر جاوا کا کوڈ لکھا جاتا ہے اگر میں آپ سے کہوں کہ ہم نے یہ پورا کرنا ہے میں چاہتا ہوں کہ کوئی سمپل سا آپ ٹیگ بنا دیں جیسے ایچ ٹی ایم ایل بھی تو ٹیگز ہی ہوتے ہیں نا اس میں اور ایچ ٹی ایم ایل کو آپ کے فرنٹ اینڈ ڈیولپرز استعمال کر سکتے ہیں تو اگر میں آپ سے کہوں کہ مجھے ایک چھوٹا سا ٹیگ بنا دیں جو کہ یہ سارا کام خود بخود کر دے اور اس کو میں صرف بتاؤں کہ جاوا کا پیج لے کر آنا ہے یا ویب کا اور وہ سارا یہ کام پیچھے سے خود سے کر دے تو وہ کیسے آپ کریں گے جیسے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ایک line my tag colon display course page name equals to Java تو جو ابھی آپ نے اسکرپلیٹ جو دیکھا ہے کیا میں اس کو ایک سنگل ٹیگ سے ریپلیس کر سکتا ہوں اس کا آنسر ہے yes I can do that provided I know how to write J S P custom tags آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس کسٹم ٹیگس جو ہوتے ہیں ان کے تھرو ہم اپنا جو پورا اسکرپلیٹ کا کوڈ ہے جو پورا جاوا کا کوڈ ہے اس کو ایک لائن سے بدل دیتے ہیں وہ لائن جو ہوتی ہے وہ لائن کی ریزمبلس بالکل ویسی ہوتی ہے جیسے ہمارے normal H T M L tag ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارے آرڈنری کسی اور ایکس ایم ایل کے ٹیگز ہوتے ہیں تو آپ کر کیا سکتے ہیں کہ اپنے ٹیگس بنا سکتے ہیں ان ٹیگس کے پیچھے آبویسلی کا کوڈ ہی ورک کر رہا ہوگا لیکن فرنٹ اینڈ ڈیولپر جو ہے وہ سمپلی ان ٹیگس کو استعمال کرے گا اور وہ پورا کوڈ آپ کے سامنے وہ پوری ساری کوڈ کی ایگزیکیوشن ہو کے آؤٹ پٹ اس کے سامنے آ جائے گی تو یہ ہمارے کسٹم ٹیگز ہوتے ہیں لیٹ سی کہ یہ کیا چیزیں ہیں ان کے ساتھ کیا ہم کام کر سکتے ہیں so what we are going to discuss is that what is a custom tag why we build custom tag ہم نے تھوڑی سی ابھی ڈسکشن کی ہے کہ کسٹم ٹیگ کیا ہوتا ہے اور ان کو کیوں بلڈ کیا جاتا ہے what are the different types of tag and how to develop and use custom tag so let see what is a custom tag a custom tag is a user defined component to perform certain action یہ کچھ ایکشن کرتا ہے کچھ ایسا ایکشن کرتا ہے جو کہ یوزر بتاتا ہے ہمیں اور ایک یوزر ڈیفائن کمپوننٹ ہوتا ہے جب ہم کمپوننٹ کی بات کرتے ہیں تو it can be a class file ہمیں کچھ فنکشن پرفارم کر کے دے دیتی ہے it with the mechanism for encapsulating complex functionality for use in J S P جیسے ہم نے ڈیٹا بیس سے انٹریکٹ کرنا ہے جے ڈی بی سی کرنی ہے اور کچھ ڈیٹا نکال کے اپنے فرنٹ اینڈ پہ دکھانا ہے اپنے H T M L page پہ دکھانا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اسکرپلیٹ کے اندر پوری فنکشنالٹی لکھیں یا جاوا بین کے اندر وہ فنکشنالٹی لکھیں اور اس جاوا بین کو اپنے اسکرپلیٹ میں سے یا ہمارے جو جی ایس پی کے ایکشن ٹیگس ہیں ان میں سے کال کریں we can can write custom tag which do this for اس ہم نے کچھ ٹیگس آلریڈی بھی دیکھے ہیں جیسے J S P colon use bean کا ٹیگ تھا J S P colon include کا ٹیگ تھا J S P colon forward کا ٹیگ تھا تو ہم نے یہ جو ڈفرینٹ جی ایس پی کے جو یوز پین کے ٹیگس دیکھے تھے یہ آلریڈی جی ایس پی کے ساتھ بلٹ ان ہمارے پاس اویلیبل ہوتے ہیں we can use these tags جیسے یوز بین کا ہے انکلوڈ کا ہے فارورڈ کا ہے we can use these tags to perform different functionality for example جیسے ایک ریکویسٹ کو ایک جی ایس پی پیج سے دوسرے جی ایس پی پیج پہ فارورڈ کرنا یا ایک جی ایس پی پیج سے کسی سرولیٹ پہ فارورڈ کرنا آپ کو پتا ہے کہ سرولیٹ کے اندر ہم اس میں پورا ایک ریکویسٹ ڈسپیچر کا آبجیکٹ پہلے ریٹریو کرتے تھے and then we use to call the forward method on that request dispatcher object لیکن جب آپ سمپل سا ٹیگ استعمال کر لیتے ہیں تو آپ کو وہ جاوا کا کمپلیکس کوڈ لکھنے کی ضرورت نہیں رہتی تو یہ کچھ ٹیگس ہیں جو کہ آلریڈی بلٹ ان ہیں جی ایس پی کے اندر جب ہم جی ایس پی پیج لکھتے ہیں تو these are available to us لیکن کیا ہم اپنے ٹیگس بنا سکتے ہیں for example J S P کے اندر کوئی ایسا بلٹ ان ٹیگ نہیں ہم نے دیکھا ابھی تک جو کہ ڈیٹا بیس کو کنیکٹ کرے اور میں اسے کسی ٹیبل کے بارے میں بتاؤں اور اس ٹیبل کا ڈیٹا لا کے مجھے ڈسپلے کر دے so ایسا میں نے کوئی ٹیگ ابھی تک تو نہیں دیکھا تو کیا میں ایسے اگر میں کوئی بھی اس طرح کا کام کرنا چاہوں جو کہ میری ایک سوچ ہے جو جو میں کرنا چاہتا ہوں پیج کے اوپر تو کیا میں اپنا ٹیگ بنا سکتا ہوں کیا میں ایسا کام کر سکتا ہوں کہ میں ایک جاوا کی فائل لکھوں اپنا ایک ٹیگ بناؤں اور جو میرا فرنٹ اینڈ ڈیولپر ہے ایسا ایسے صاحب جو کہ H T M L develop کر رہے ہیں یا میری ویب اپلیکیشن کا انٹرفیس بنا رہے ہیں ان کو میں اس ٹیگ کا پتہ بتا دوں اس ٹیگ کا نام بتا دوں وہ اس ٹیگ کو استعمال کریں اس کو ایٹریبیوٹس دیں جیسے کہ نارمل ٹیگس کو دیتے ہیں اور پیچھے جاوا کا پورا کوڈ ایگزیکیوٹ ہو کے ان کو آؤٹ پٹ دے دیں تو جی ایس پی اس کا سولوشن پرووائڈ کرتا ہے using custom tags custom tags ہوتے ہی ہیں کہ جاوا کا کوڈ تو آپ نے پورا اٹھا کے سیپریٹ کر دیا کسی جاوا کی کلاس فائلز میں اور اب تو آگے آگے ایسی چیزیں آ رہی ہیں کہ ایون جاوا کی کلاس فائل بھی پوری جاوا فائل بھی لکھنی نہیں پڑتی بلکہ آپ J S P like syntax میں کام کر سکتے ہیں تو کسٹم ٹیگ میں ہوتا یہ کہ آپ نے پورا جاوا کا کوڈ سیپریٹ کر دیتے ہیں علیحدہ جگہ پہ اور اس کے بعد وہاں وہ جاوا کا کوڈ ایگزیکیوٹ ہو کے آؤٹ پٹ جنریٹ کرتے ہیں اور آپ کے سامنے پیج پہ آ جاتی ہے آپ کہیں گے کہ جی ایس جی ایس پی کے اندر جب ہم نے بینس کو استعمال کیا تھا تب بھی تو یہی کام کیا تھا کہ بین جو پیچھے پوری جاوا کی فائل تھی اس کو ہم کچھ پراپرٹیز اس کی سیٹ کر دیتے تھے اس کی پراپرٹیز ریٹریو کر لیتے تھے تو ایسی کیا بات ہے جو کہ کسٹم ٹیگس میں ہے اور جاوا بینس میں نہیں تھی تو بات یہ کہ جاوا بینس تو جاوا کی ایک سورس فائل ہے جاوا کی کلاس اسے ہم کلاس فائل بنا لیتے ہیں اگریڈ لیکن کیا کسٹم بینس کے اندر جو جو جاوا بینس ہوتی ہیں ان کے اندر آپ کے پاس وہ آبجیکٹس اویلیبل ہوتے ہیں جو جی ایس پی پیج میں ہوتے ہیں جیسے اگر میں آپ سے کہوں کہ ریکویسٹ کا آبجیکٹ ہے اگر میں آپ سے کہوں ریسپانس کا آبجیکٹ ہے اگر میں آپ سے کہوں آؤٹ کا آبجیکٹ ہے تو کیا یہ آبجیکٹس جاوا بین کے اندر اویلیبل ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے اگر آپ کو جاوا بین کے اندر ان آبجیکٹس کا استعمال کرنا ہے تو آپ کو ان کے ایز اے ان کے کچھ میتھڈ بنانے پڑیں گے اور ایز اے پیرامیٹر ان آبجیکٹس کو پاس کرنا پڑے گا لیکن ٹیگس جب آپ بناتے ہیں تو ٹیگس کی جو فائلز ہوتی ہیں یا ٹیگس کی جو کلاسز ہوتی ہیں ان کے اندر یہ سارے آبجیکٹس یہ امپلیسٹ آبجیکٹس بھی اویلیبل ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ میں ایک ٹیگ کے اندر سے ایک ٹیگ کی کلاس فائل کے اندر سے اپنی ایچ ٹی ایم ایل بھی جنریٹ کر سکتا ہوں کیوں کر سکتا ہوں کیونکہ اس کے اندر میرے پاس آؤٹ کا آبجیکٹ تو موجود ہوگا تو آؤٹ کے آبجیکٹ کو یوز کر کے میں اپنی H T M L generate کر سکتا ہوں تو ٹیگس جو ہوتے ہیں یہ وہ پیج کے آپ کے جی ایس پی پیج کے اوپر آپ کے جتنے امپلیسٹ آبجیکٹس ہوتے ہیں ان کو بھی آپ ٹیگ کی کلاس کے اندر سے ایکسیس کر سکتے ہیں یعنی کہ میں ریکویسٹ کو بھی ٹیگ کی کلاس کے اندر سے ایکسیس کر سکتا ہوں میں ریسپانس کو بھی ٹیگ کی کلاس کے اندر سے ایکسیس کر سکتا ہوں میں آؤٹ کے آبجیکٹ کو بھی ٹیگ کی کلاس کے اندر سے ایکسیس کر سکتا ہوں سو so, ایک تو میرے پاس یہ ساری چیزیں آ گئیں so custom tags provide different advantages they give us more cleaner separation of processing logic and presentation than Java beans کہ آپ اپنی جو بھی پروسیسنگ لاجک ہے وہ آپ لے جائیں اپنی کی کلاس فائلس میں اور پریزنٹیشن جو ہے وہ صرف فرنٹ اینڈ پہ رہ جائے گی اچھا یہ جاوا بین سے کیوں زیادہ کلینر سپریشن دیتے ہیں because they have access to all the J S P page objects تو جی ایس پی پیج کے آبجیکٹس کو بھی آپ کی کلاسز میں استعمال کر سکتے ہیں and these tags can be customize using attributes اب یہ جو ساری باتیں may be you find it tough to understand at this point in time but جیسے ہم ایک دو ایگزامپلس کریں گے تو یہ آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جائیں گی let's take a look what are the different types of tags ہمارے پاس دو تین طرح کے ٹیگز اویلیبل ہوتے ہیں we have a simple tag we have tag tag with with attributes and we have bodies so let's take a look at each of one one by simple tag کیا ہوتا ہے سمپل ٹیگ سے آپ واقف ہیں it has a start element and an end of tag اور ان کے بیچ میں کچھ نہیں ہوتا so it does not have any body within tag it does not have any attributes for example جیسے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے سلائڈ کے اوپر کہ مائی ٹیگ کولن ہیلو جہاں پہ یہ اینگل بریکٹ اسٹارٹ ہو رہی ہے وہاں سے میرے ٹیگ کا اسٹارٹ ہو رہا ہے ٹیگ کا جو نام ہے وہ ہے ہیلو اور یہ جس لائبریری کا پارٹ ہے اس کا نام ہے مائی ٹیگ ٹیگس کو بھی ہم لائبریریز میں رکھتے ہیں ٹیگس کلیکشن کو جیسے جاوا کی کلاس فائلس کو ہم لائبریریز میں اکٹھا کر لیتے ہیں کہ جی او آئی والے کمپوننٹس کی ہم نے ایک لائبریری بنا دی ایچ ایل والے کمپوننٹس کی ایک لائبریری بنا دی سملرلی ہم ٹیگس کی بھی لائبریریز بنا سکتے ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے تو مائی ٹیگ جو ہے it's a tag library tag library کے بارے میں انڈیکیشن ہے کہ کون سی ٹیگ لائبریری ہم استعمال کر رہے ہیں اور ہیلو ٹیگ کا نام ہے اور اس کے بعد ٹیگ کی کلوزنگ سو سمپل ٹیگ میں ٹیگ کے بارے میں انفارمیشن ہوتی ہے ٹیگ کی کلوزنگ ہوتی ہے ایٹریبیوٹس یا باڈی نہیں ہوتی ٹیگ ود ایٹریبیوٹس جو ہوتے ہیں اس میں we have a start and end of tag اس میں باڈی نہیں ہوتی تو اگر آپ ایگزامپل دیکھیں اینگل بریکٹ میں ہم اسٹارٹ کرتے ہیں مائی ٹیگ یہ ہماری ہوگی ٹیگ کی لائبریری اس کے بعد ہیلو یہ ہو گیا ٹیگ کا نام اور پھر اس کے بعد ایٹریبیوٹس اور ویلیوز دے سکتے ہیں یہ ایٹریبیوٹس اور ویلیوز یہ وہی ہوتی ہیں جیسے آپ ایچ ٹی ایم ایل کے ٹیگس کے اندر اپنے ایٹریبیوٹس اور ان کی ویلیوز دیتے ہیں اور اس کے بعد ٹیگ کی کلوزنگ جو ہمارا تیسری ٹائپ کا ٹیگ ہے یہ ہے ہمارا tag with body so start and end of tag تو اس کا پارٹ ہوتا ہی ہے but it also have a body within that tag it may or may not have any attributes for example my tag یہ ہماری ٹیگ لائبریری ہوگی کولن ہیلو یہ ٹیگ کا نام ہو گیا آپشنل ایٹریبیوٹس یہاں پہ آپ کوئی بھی ایٹریبیوٹس دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ کی کوئی باڈی آ جاتی ہے ٹیگ کی اور اس کے بعد ٹیگ کی closing slash my tag colon hello تو یہ تو ہم نے ٹیگ کی ڈفرنٹ ٹائپس کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکشن کی کہ سمپل ٹیگس ہو سکتے ہیں ان ٹیگس کے ایٹریبیوٹس ہو سکتے ہیں ٹیگس کی باڈی بھی ہو سکتی ہے امپورٹنٹ کوشچن یہ ہے کہ ٹیگ بناتے کیسے ہم اچھا ٹیگ بناتے بنانے کے لیے آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کیونکہ ٹیگ کے اندر بہت ساری پروسیسنگ ہو رہی ہے تو it will be a Java code Java کا کچھ کوڈ تو لکھنا پڑے گا تو ٹیگ بنانے کے لیے جب بھی آپ ٹیگ بنانا شروع کریں گے آپ کے پاس ایک کلاس ہوگی جس کے اندر آپ یہ ساری پروسیسنگ کریں گے یہ سارا جاوا کا کوڈ لکھیں گے کچھ نئی جو اسپیسیفیکیشن آئی ہے اس میں جی ایس پی جو ٹو پوائنٹ او ہے اس کے اندر آپ چاہے تو جاوا کی کلاس فائل بنائے بغیر بھی یہ سارا کوڈ لکھ سکتے ہیں ایک ڈاٹ ٹیگ فائل میں اس وقت جو ہے ہم اس آپ کو کلاس فائل کے ساتھ یہ ٹیگ بنانا سکھائیں گے کیونکہ یہ جو ہے یہ جس S P two point O اور اس کے پچھلے دونوں ورژنس کے اندر یہ کامن چیز ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ ایسی چیز بتائیں جو کہ کامن ہے you can always study about کیسے ڈاٹ ٹیگ فائل بناتے ہیں کوائٹ سمپل سو ایک تو آپ کو ٹیگ کی کوئی ہینڈلر کلاس بنانی پڑے گی دیٹس نیسسری اب وہ کلاس جب بناتے ہیں تو جیسے ہم نے جب سرولیٹ وغیرہ بنائے تھے تو ہم نے ایک فائل کے اندر سرولیٹ وغیرہ کی میپنگ بتائی تھی کہ بھائی یہ سرولیٹ کی کلاس ہے یہ اس کا سرولیٹ کا نام ہے اس طرح سے اس کو استعمال کرنا ہے اور وہ فائل اس سے آپ ملے نا اس کا نام تھا web dot X M L similarly جب آپ ٹیگس بناتے ہیں تو ٹیگس کی بھی ایک ٹی ایل ڈی فائل ہوتی ہے جو ٹیگ لائبریری ڈسکرپٹر ہوتی ہے جیسے web dot X M L جو تھی ہماری ڈپلائمنٹ ڈسکرپٹر تھی ہمارے ویب سرور کو بتاتی تھی کہ اس ایپلیکیشن کو کیسے ڈپلوائے کرنا ہے کیا کیا اس کی چیزوں کو استعمال کرنا ہے کون سا یو آر ایل کس سرولیٹ کو پوائنٹ کر رہا ہے کس سرولیٹ کا کس سرولیٹ کے نیم کو کس کلاس کے اوپر میپ کرنا ہے اسی طرح ٹیگ لائبریری ڈسکرپٹر جو ہے یہ ٹیگ کے بارے میں ہمیں انفارمیشن بتاتا ہے تو ٹیگ کی آپ ایک کلاس بنائیں گے ٹیگ کی آپ لائبریری بنائیں گے اور اس کو پھر آپ ڈپلوائے کریں گے اور استعمال کر کے دیکھیں گے سو so یہ دو تین اسٹیپس ہوتے ہیں جو کہ ہم ٹیکس جب ٹیکس کے ساتھ جب کام کرتے ہیں تو یہ کامن اسٹیپس ہیں جیسے جیسے اسپیسیفکیشن آگے بڑھتی ہے نئی نئی چیزیں آتی جاتی ہیں تو ان میں آسانیاں پیدا ہوتی جاتی ہیں جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ آپ چاہیں تو جو اب نئی اسپیسیفکیشن ہے اس میں ڈاٹ ٹیگ کی ایکسٹینشن سے ٹیگس بنا سکتے ہیں اور ان ٹیگس کو آپ کو مطلب ان کی جاوا فائل بھی نہیں بنانی پڑے گی ایک J S P like page میں آپ اس کو بنا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو ٹیگ لائبریری ڈسکرپٹر کی بھی ضرورت نہیں ہوگی لیکن کیونکہ اس وقت 1.2 اور 2.0 دونوں اسپیسیفکیشنس کے مطلب کے اوپر چیزیں چل رہی ہیں تو ول uh, سی کہ ٹیگ لائبریری ڈسکرپٹر کیسے بناتے ہیں یا ٹیگ uh, جو کلاس فائل ہے اس کو کیسے بناتے ہیں اس کے بعد ڈاٹ ٹیگ جو ہے اسٹڈی from a book or some good website so what are the different steps in building custom tags you can develop the tag handle class as a first step then you can write the tag library descriptor file and then you deploy it let's take a look at the steps one by one What is a tag handler class? Tag handler is the Java class. It is implicitly called when the associated tag is encountered in the JSP. تو جب آپ جی ایس پی پیج کے اندر اپنے ٹیگ کے اوپر پہنچیں گے تو یہ فائل آٹومیٹیکلی ایگزیکیوٹ ہو جائے گی it must implement the simple tag interface simple tag interface اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے and it usually extend from simple tag support class تو جو سمپل ٹیگ سپورٹ کلاس ہے اس نے آلریڈی سمپل ٹیگ کا انٹرفیس امپلیمنٹ کیا ہوا ہوتا ہے اس لیے آپ سمپلی اس کو اپنے ٹیگ کو سمپل ٹیگ سپورٹ کلاس سے انہیریٹ کروا لیتے ہیں سو یہ انہیریٹنس والا اسٹیپ آپ پہلے بھی کر چکے ہیں جیسے جب ہم نے سرولیٹ بنانا تھا تو ایچ ٹی پی سرولیٹ ایک آلریڈی ریٹن کلاس ہے and it knows how to communicate with web browser یہ ویب سرور کے ساتھ کیسے مل کے کام کرنا ہے اس کو پتا ہوتا ہے تو ہم نے جب اپنا سرولیٹ بنانا ہوتا ہے we extend servlet class from the H T P servlet اور یہ تھوڑا سا اگر میں پیچھے جاؤں تو جب آپ نے پینٹ کرنا تھا تو اپنے اپنے جو ایک پینل بناتے تھے اس کو آپ انہیریٹ کروا لیتے تھے جے پینل سے because J panel knows how to display something how to to paint on the screen similarly when you want create your own tag تو آپ اپنی ایک کلاس بنائیں اور اس کو سمپل ٹیگ سپورٹ کلاس سے انہیریٹ کر لیں ٹیگ ہینڈل کلاس کے اندر there is a method known as do tag do tag method جو ہے یہاں سے آپ کی پروسیسنگ اسٹارٹ ہوتی ہے جیسے ہم نے سرولیٹس میں کہا تھا کہ آپ کے پاس ڈو گیٹ یا ڈو پوسٹ کے میتھڈ ہوتے ہیں اور جس طرح سے ریکویسٹ آئی ہوتی ہے وہ والا میتھڈ کال ہو جاتا ہے سملرلی جو آپ کی ٹیگ والی کلاس اس کے اندر ایک میتھڈ ہوگا ڈو ٹیگ یہ ڈو ٹیگ میتھڈ آپ انہیریٹ کر رہے ہوں گے سمپل ٹیگ سپورٹ کلاس سے اور اپنی کلاس کے اندر اس کو اوور رائڈ کریں گے اچھا آپ دیکھتے ہیں کہ ڈو ٹیگ میتھڈ کرتا کہ by default it does nothing یعنی کہ جس مین کلاس ہے جس سمپل ٹیگ سپورٹ کلاس ہم اس کو انہیریٹ کر رہے ہیں وہاں پہ اس کی باڈی خالی ہوتی ہے وہاں پہ یہ کچھ بھی نہیں کرتا what we do we implement we override the code اور اس میں اپنی فنکشنالٹی ایڈ کر دیتے ہیں اور یہ میتھڈ ان ووک ہوتا ہے it gets when the the end element of tag encountered یعنی کہ جو ٹیگ کی اینڈنگ ہو رہی ہوتی ہے جو سلیش اور اینگل بریکٹ جب آ رہی ہوتی ہے تو ڈو ٹیگ کا میتھڈ ہے یہ چلتا ہے اس ڈو ٹیگ کے میتھڈ میں کیا کچھ ہم کر سکتے ہیں implicit objects are available to tag handler class through page context object تو یعنی کہ اگر آپ نے ڈو ٹیگ کے میتھڈ کے اندر کسی امپلیسٹ آبجیکٹ کو یوز کرنا ہے فار ایگزامپل آؤٹ کے آبجیکٹ کو یوز کرنا ہے یا ریکویسٹ کے آبجیکٹ کو یوز کرنا ہے تو پیج کانٹیکس والے آبجیکٹ کے تھرو آپ ان کو گیٹ کر سکتے ہیں اور ان کو استعمال کر سکتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ پیج کانٹیکٹ والے آبجیکٹ کے تھرو آپ امپلیسٹ آبجیکٹس کو استعمال کریں گے تو پیج کانٹیکس کا آبجیکٹ لینے کے لیے آپ کو ایک میتھڈ کال کرنا پڑے گا that is get J S P context so get J S P context will return you the page context object and from this page context object you can then get the implicit object for example retrieve out object object out آپ کو پتا ہے ہم آؤٹ ڈاٹ پرنٹ کرتے ہیں جی ایس پی پیج میں تو ہماری ہماری out out put put insert ہو جاتی ہے as an H T M L کے اندر اسی طرح جب ہم نے سرولیٹ بنائے تھے تو پرنٹ رائٹر ٹائپ کا آبجیکٹ تھا یہ آؤٹ اور آؤٹ ڈاٹ پرنٹ وہاں پہ جو کرتے تھے تو وہ بھی ہماری آؤٹ پٹ کلائنٹ کو چلی جاتی تھی تو اگر ہم نے اس آؤٹ آبجیکٹ کو ہم نے اپنی یہ ڈو ٹیگ والے میتھڈ کے اندر ایکسیس کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا جیسا کہ میں نے کہا کہ پہلے ہمیں پیج کانٹیکس کا آبجیکٹ لینا پڑے گا so get J S P context کا میتھڈ کال کریں گے وہ ہمیں ریٹرن کرے گا ایک آبجیکٹ جس کو ہم ٹائپ کاسٹ کر لیں گے پیج کانٹیکس میں اب ہمارے پاس پیج کانٹیکس ٹائپ کا ایک آبجیکٹ پی سی اویلیبل ہے پی سی کا ہم گیٹ آؤٹ میتھڈ کال کریں گے تو ہمارے پاس آؤٹ والا آبجیکٹ آ جائے گا جس کی ٹائپ ہے جی ایس پی رائٹر اب اس کو یوز کر کے ہم کوئی بھی H T M L from within Java class generate کر سکتے ہیں تو یہ ہماری تھی کہ کیسے ہم ایک ٹیگ ہینڈل کلاس لکھ سکتے ہیں اسٹیپ ون جو ہمارا تھا کہ ہم ایک ٹیگ ہینڈل کلاس لکھیں گے اسٹیپ ٹو اس کا ہے کہ ہم ٹیگ لائبریری ڈسکرپٹر بنائیں گے ٹیگ لائبریری ڈسکرپٹر جو ہے جیسے ویب ڈاٹ ایکسیمل تھی ہماری جو کہ ہماری سبلیٹ کے بارے میں انفارمیشن اور پوری ویب اپلیکیشن کے بارے میں انفارمیشن دیتی تھی ویسے ہماری جو ٹی ایل ڈی فائل ہوتی ہے which stands for tag library descriptor یہ ہمیں ٹیگس کے بارے میں انفارمیشن دیتی ہے ٹیگس کی ڈفرینٹ لائبریریز ہو سکتی ہیں ڈفرینٹ ٹیگس کو ہم اکٹھا کر کے ایک لائبریری میں ڈال سکتے ہیں جیسے میں ڈیٹا بیس انٹریکٹ کرنے والے سارے ٹیکس کو اکٹھا کر کے ایک ایس کیو ایل لائبریری میں ڈال دیتا ہوں کچھ اور جو ایسے ٹیگ جو کہ H T M L render کرتے ہیں ان کو اکٹھا کر کے کسی اور لائبریری میں ڈال دیتا ہوں تو I I can can make different tag libraries and tag library descriptors as well as individual tags so tag library descriptor is an X M L based document and it specifies information required by the J S P container such as what is the version of tag library what is the version of J S P what is then of tag what is them of دینڈلوائے جتنا ہے ہم اپنی کلاسز کو رکھتے ہیں جو ٹیگ ہینڈل بھی وہیں پہ رکھیں گے and then we place a L D file in web dash I L D folder تو یہ دونوں فائلس ہم یہاں پہ رکھیں گے تو ہمارے ٹیگ کی ڈپلائمنٹ ہو جائے گی آبویسلی جو انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹس ہوتے ہیں یہ کام ہمارے لیے آٹومیٹکلی کر رہی ہوں گی بٹ یو شوڈ نو کہ کیا پیچھے کام ہو رہا ہے بہائنڈ دا سینس ہم نے ٹیگ بنایا ٹیگ کی لائبریری بنا دی ٹی ایل ڈی فائل بنا دی اب اس کو استعمال کیسے کریں گے اس کو استعمال کرنے کے لیے we need to use tag directive in J S P to refer to the tag library کو یاد ہوگا ہم نے آپ کو جی ایس پی ڈائریکٹو پڑھایا تھا پیج پھر ایک ڈائریکٹو آپ کو بتایا تھا انکلوڈ اسی طرح ایک اور ڈائریکٹو ہوتا ہے ٹیگ لب کا ٹیگ لب کا جو ڈائریکٹو ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ میری ٹیگ لائبریری کون سی ہے اور اس کو میں کس نام کے ساتھ اس جی ایس پی پیج کے اندر استعمال کر رہا ہوں you can also use multiple tag libraries in single J S P page tag lib کی شیپ کیا ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ G percent at the rate اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ نام آتا ہے ڈائریکٹو کا تو ٹیگ لیپ ہمارے ڈائریکٹو کا نام ہے اس کے بعد U R I T L D file name تو جو آپ نے ٹی ایل ڈی فائل بنائی ہوتی ہے اپنی ٹیگ لائبریری ڈسکرپٹر بنایا ہوتا ہے وہ یہاں پہ آپ دے دیتے ہیں اینڈ دین پریفکس جیسے مائی ٹیگ تو یہ یوز میں کروں گا اس فائل کے اندر اس جی ایس پی پیج کے اندر اس لائبریری کے ٹیگس کو استعمال کرنے کے لیے تو ایزیوم کرتے ہیں کہ جو ہم نے ٹیگ لائبریری بنائی ہے اس میں ایک ٹیگ ہے ہیلو تو اگر مجھے اس کو کہیں اپنے پیج میں استعمال کرنا ہے تو میں استعمال کروں گا مائی ٹیگ کولن ہیلو یہ مائی ٹیگ کیا ہے یہ پریفیکس ہے میری ٹیگ لائبریری کا اور جب آپ مائی ٹیگ کو لن ہیلو کال کرتے ہیں تو بہائنڈ دا سینس کیا ہوتا ہے کہ container calls appropriate tag handler and tag handler will write the appropriate response back to the page تو ابھی ہم نے باتیں تو بہت کر لیں کہ جی ٹیگ بنا سکتے ہیں ٹیگ یہ کر دیں گے ٹیگ وہ کر دیں گے لیکن وہ جو پروور میں نا کہ سینگ از بلیونگ جب آپ دیکھتے ہیں تو چیز کی سمجھ بھی آ جاتی ہے چیز پہ اعتبار بھی آ جاتا ہے تو اب ہم وہی کرنے چلیں گے جیسے کہ ہم اپنے ویسے بھی باقی لیکچرز میں کرتے ہیں کہ will will code code as as a a a first first stage step very simple for you اور ہمارا سمپلسٹ پاسبل پروگرام ہمیشہ کیا کر رہا ہوتا ہے ایٹ پرنٹس ہیلو ورلڈ ہم ایک سمپل سا ٹیگ آپ کے لیے بناتے ہیں جو کہ ہیلو ورلڈ ہمیں کر کے دکھا دے گا اس کے بعد ہم ذرا تھوڑے سے ایک کمپلیکس ٹیگ پہ چلیں گے تو ابھی ہم اپنا پہلا ٹیگ بناتے ہیں ہماری اپروچ کیا ہوگی کہ ہم اپنی کلاس ایک بنائیں گے اور اس کلاس کو ہم سمپل ٹیگ سپورٹ کلاس سے انہیریٹ کروائیں گے اس کا ڈو ٹیگ میتھڈ اوور کریں گے ڈو ٹیگ میتھڈ کے اندر ہم آؤٹ کا آبجیکٹ لیں گے آؤٹ کا آبجیکٹ ہم ابھی ہم نے آپ کو لینا سکھایا ہے آؤٹ کے آبجیکٹ کے تھرو ہم ہیلو ورلڈ پرنٹ کروائیں گے یہ ہماری ٹیگ کی کلاس بن جائے گی ٹیگ لائبریری ڈسکرپٹر میں اس کا کچھ ذکر خیر کریں گے کیونکہ ہم نے جیسے ابھی ڈسکس کیا کہ ٹی ایل ڈی جو فائل ہوتی ہے اس کے اندر ٹیگس کی انفارمیشن ہوتی ہے اس کے بعد اس کو ڈپلوائے کر کے یوز کریں گے آئے دیکھتے ہیں کہ ایک سمپل سا ٹیگ جو کہ ہیلو ورلڈ پرنٹ کرتا ہے ہے اسے کیسے بنایا جاتا ایک نیا پروجیکٹ بناتے ہیں ویب اپلیکیشن اپنے سلیکٹ کی پروجیکٹ کا ہم نام رکھ دیتے ہیں سمپل ٹیگ ایگزامپل اس کو جب آپ فنش کریں گے تو ہمارے پاس ایک پورا پروجیکٹ بن جائے گا اب جب آپ کے پاس پروجیکٹ بن گیا ہے تو نیکسٹ اسٹیپ ہے کہ اس کے اندر آپ نے ٹیگ لائبریری ڈسکرپٹر بنانا ہے اس کے لیے آپ پروجیکٹ ہے اس کے اوپر رائٹ کلک کریں اور نیو کے اندر آ کے سلیکٹ کر لیں فائل اور فولڈر ٹیگ لائبریری ڈسکرپٹر کی آپشن لیتے ہیں ہمارا جو اسٹیپ ون ہم نے ویسے آپ کو بتایا تھا وہ تھا ٹیگ ہینڈلر بنائے اور پھر اسے ٹی ایل ڈی فائل میں ڈال دیں یہاں پہ ہم ذرا اس اس کے ریورس میں کہہ رہے ہیں کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ٹیگ ہینڈلر بنائیں گے تو آپ سے پوچھے گا وہ آپشن یہ جو آئی ڈی ہے ہمارا کہ اس کو کس ٹی ایل ڈی میں ڈالنا ہے تو ہم پہلے ایک ٹی ایل ڈی بنا لیتے ہیں ٹیگ لائبریری ڈسکرپٹر بنا لیتے ہیں تو نیکسٹ کریں یہاں پہ اپنی ٹی ایل ڈی کا نام دیں ٹی ایل ڈی کا نام ہم دے دیتے ہیں مائی ٹیگ سو ایک ٹی ایل ڈی بن گئی اگر آپ اس کا فولڈر دیکھیں یا یو آر آئی دیکھیں تو یہ جا کے اس کو web dash I N F کے اندر ٹی ایل ڈیز میں رکھ رہا ہوتا ہے فنش کرتے ہیں اس کو ٹی ایل ڈی بنانے کے بعد ہم اس کے لیے ایک نیا ٹیگ بناتے ہیں اب نیکسٹ اسٹیپ پہ ہم نے جب اپنی ٹی ایل ڈی فائل بنا لی ہے تو ٹی ایل ڈی فائل کے اندر ہم انٹری ڈالیں گے ایک ٹیگ ہینڈلر کی تو ہمارا نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوگا کہ ہم ایک ٹیگ ہینڈل بنائیں سورس پیکجز میں آ کے ہم آپ ایک فائل اور فولڈرز میں جا کے نیا ٹیگ ہینڈلر ایک لے سکتے ہیں نیا ٹیگ ہینڈلر جو ہے اس کو سلیکٹ کرتے ہیں نیکسٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ سے پوچھا جائے گا کلاس کا نیم کلاس کا نیم آپ کچھ بھی رکھتے ہیں ہم یہاں اس کلاس کا نام رکھ دیتے ہیں ہیلو ورلڈ ٹیگ جیسا آپ دیکھ رہے ہیں یہ سمپل ٹیگ سپورٹ ہے یہ ساری چیزیں آئی ڈی سے ہو رہی ہیں personally I hate to show you the I D یہ سب ڈیولپمنٹ فاسٹ کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے ہو جاتی ہے یہ ساری کام آپ ایک دفعہ اسکریچ سے نوٹ پیڈ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں وہاں پہ زیادہ اچھا آپ کو سمجھ آتا ہے کہ یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے تو نیکسٹ اس کو کرتے ہیں ہم یہاں پہ ہم سے پوچھے گا جو ٹیگ آپ بنا رہے ہیں اس کو آپ نے کس ٹی ایل ڈی فائل میں اس کی انٹری لینی ہے تو ہم بتا دیتے ہیں اپنی جو ہم نے ٹی ایل ڈی فائل بنائی ہے اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں ہمارے پاس جو ٹی ایل ڈی فائل تھی اس کا نام تھا مائی ٹیگ اس کو یہاں پہ ہم نے سلیکٹ کر لیا ٹیگ کا کیا نام ہے یہاں پہ آپ ٹیگ کا نام بتا سکتے ہیں ٹیگ کا نام ہم نے رکھ دیا ہیلو اور یہ ہیلو ٹیگ جو ہے یہ کس کلاس کے اوپر میپ ہو رہا ہے یہ ہیلو ورلڈ ٹیگ کلاس کے اوپر میپ ہو رہا ہے یہاں پہ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بالکل ویسی ہے جیسے ہم نے سرولیٹ کی میپنگ بتائی تھی کہ سرولیٹ کلاس ہوتی ہے اس کلاس کو آپ ایک نیم دے سکتے ہیں اور اس نیم کو پھر فردر آپ یوز کرتے ہیں یہ بالکل ایسی ہے جیسے آپ کا اپنا نام ہے لیکن ورچوئل یونیورسٹی نے آپ کو ایک آئی ڈی اسائن کی ہوئی ہے اور آپ ورچوئل یونیورسٹی کے ساتھ اپنے سارے کام اپنے آئی ڈی کے تھرو کرتے ہیں اپنے نام کے تھرو نہیں کرتے تو ٹیگ کلاس کا یا سیولیٹ کلاسز کا ان سب کی کلاس نیمس ہوتے ہیں but then we assign them an identity which is tag tag tag name name in in this case case or servlet servlet. the the of a And then inside descriptor descriptor files, library web.xml نام ہوتا ہے اس کو استعمال کرتے ہیں یہاں پہ ہم یہ بھی بتا رہے ہیں دیتے ہیں ہمارے سامنے ایک ٹیگ کا ٹیمپلیٹ لکھا جائے گا ہماری کلاس جو ہے وہ انہیریٹ ہو رہی ہے سمپل ٹیگ سپورٹ سے سمپل ٹیگ سپورٹ کی کلاس ہم انہیریٹ کریں گے تو ہمارے پاس ٹیگ کے کریکٹرسٹک سارے اویلیبل ہوں گے اب جو نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا ڈو ٹیگ میتھڈ اوور کریں ڈو ٹیگ میتھڈ کے اندر ہم get J S P context کا گیٹ آؤٹ میتھڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک جی ایس پی رائٹر آ جاتا ہے جو ہم نے آپ کو سلائڈ دکھائی تھی اس میں ہم نے یہ ٹو اسٹیپ پروسیس کیا تھا کہ get J S P context کیا تھا اور وہاں سے ہمیں آبجیکٹ ملا تھا پیج کانٹیکسٹ کا اور پیج کانٹیکس کے آبجیکٹ کے اوپر ہم نے گیٹ آؤٹ کا میتھڈ کال کیا تھا اس کو آپ ایز اے سنگل اسٹیپ بھی کر سکتے ہیں کہ get J S P context dot get out تو یہ آپ کو ایک J S P writer type کا آبجیکٹ دے دے گا جس کو ہم نے آؤٹ نیم کے ایک ویریبل میں اسٹور کر لیا ہے ابھی آؤٹ وہی ہے جو کہ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایلن آپ سرولیٹ میں کرتے تھے یا آپ جی ایس پی پیج کے اندر کرتے تھے یہ وہ آؤٹ امپلیسٹ آبجیکٹ ہے جو آپ جی ایس پی پیج کے اندر آؤٹ پٹ جنریٹ کرنے کے لیے یوز کرتے رہے ہیں آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ہم کرتے ہیں ہیلو ورلڈ اور یہ ہمارا سمپل ٹیگ جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اب آ کے اس کو یوز کرتے ہیں جو ہمیں ایک ڈیفالٹ میں انڈیکس ڈاٹ یہاں پہ جی ایس پی اویلیبل ہے اسی کے اندر ہم چینجز اپنی کر لیتے ہیں ریکوائر چینجز سب سے پہلے آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کس ٹیگ لائبریری کو استعمال کر رہے ہیں اور یہ آپ کام کریں گے تھرو دا لپ لب سو ہم percent at the rate tag کا ڈائریکٹو دیتے ہیں یو آر آئی میں جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہم بتائیں گے اپنی ٹی ایل ڈی فائل کا نام ہماری ٹی ایل ڈی فائل جو ہے وہ مائی ٹیگ ہے index dot J S P کے اندر ہم اپنی ٹیگ لائبریری کی ٹی ایل ڈی فائل کی لوکیشن بتاتے ہیں اور اس کا نام بتاتے ہیں اور یہاں پہ ہم اس کو پریفکس دے دیتے ہیں مائی ٹیگ کا اب اس مائی ٹیگ کے پریفکس کے ساتھ ہم اس کو استعمال کریں گے اپنے H T M L page کے اندر H T M L page کے اندر ہم آتے ہیں اینگل بریکٹ اسٹارٹ کرتے ہیں مائی ٹیگ کولن اور ٹیگ کا ہمارا نام تھا ہیلو یہ لکھ کے اپنے اس ٹیگ کو کلوز کرتے ہیں تب یہ ہمارا ٹیگ یہاں پہ لکھا گیا ہے یہ کام کرنے کے بعد اس کو ایگزیکیوٹ کر کے دیکھتے ہیں ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے آپ اس کو رن جب کریں گے تو آپ کے سامنے ایک براؤزر ونڈو اوپن ہو جائے گی اور اس میں آپ کو ہیلو ورلڈ لکھا ہوا نظر آئے گا تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ایک سمپل ٹیگ ہم کیسے بنا سکتے ہیں سمپل ٹیگ بنانے کے لیے جیسے کہ ہم نے ڈسکشن کی تھی کہ آپ کو ایک ٹیگ ہینڈل کلاس بنانی پڑے گی ٹیگ ہینڈل کلاس کے اندر ڈو ٹیگ کا میتھڈ ہم نے اوور کیا ہے پھر اس کی انٹری ہم نے اپنی ٹیگ لائبریری ڈسکرپٹر فائل میں دی ہے اور اس کے بعد اس ٹیگ کو یوز کیا ہے اب ہم ذرا ایک تھوڑا سا ریلیٹیولی کامپلیکس ٹیگ کے اوپر جاتے ہیں اور کام کچھ وہی کریں گے جو ہم نے پچھلے لیکچرس میں بھی کیا تھا کہ ہم نے جو لاسٹ لیکچر میں اپنے کیا تھا کہ یوزر سے اس سے لی تھی یوزر سے اس کی چوائس پوچھی تھی کہ اس نے ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کے پیج پہ جانا ہے یا جاوا کے پیج پہ جانا ہے and then based upon that choice ہم ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کا یا جاوا کا پیج دکھایا تھا اور اس پیج پہ ہماری کورس آؤٹ لائن پرزینٹ ہو رہی تھی کورس آؤٹ لائن جو پرزینٹ ہو رہی تھی وہ ہم نے ڈیٹا بیس سے ویلیوز اٹھائی تھی اور ان کو ایک ٹیبل کی فارم میں ڈسپلے کر دیا تھا ٹیبل کی کس ٹیبل سے ویلیوز اٹھانی ہے یہ ہم نے شروع میں جو یوزر سے چوائس پوچھی تھی کہ اس نے ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کے پیج پہ جانا ہے یا جاوا کے پیج پہ جانا ہے بیسڈ آن دیٹ ویلو ہم نے اس ٹیبل کا اس وہ ایک ٹیبل یوز کیا تھا اور وہاں سے ویلوز اٹھائی تھی تو ہم یہ کام اپنے ایک ٹیگ کے تھرو کریں گے ہم ایک ایسا ٹیگ بنائیں گے جو کہ یہ سارا کام آٹومیٹیکلی کر دے گا اور سارے پیج پہ ایچ ٹی ایم ایل بھی ڈسپلے کر دے گا اور صرف یوزر جو ہے اس ٹیگ کا اس کو بتانا پڑے گا کہ کس کورس کا وہ آؤٹ پٹ دکھانا جا رہا ہے تو ہم یہاں پہ آپ کو دکھائیں گے کس طرح ہم فرنٹ اینڈ والوں کے لیے یہ کام آسان کر سکتے ہیں کہ وہ ایک سمپل سا ایک ٹیگ استعمال کریں ڈیٹا بیس سے بھی کنیکٹیوٹی ہو جائے گی اور سارا کام ہو جائے گا اور ان کو خود سے کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا یہاں پہ جو ہم اپروچ لیں گے وہ یہ کہ سمپل ٹیگ تو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ آپ ڈو ٹیگ کا میتھڈ اس کا اوور کرتے ہیں اور اسے کچھ بھی کام کروا لیتے ہیں اب ہم اس کے ساتھ کچھ ایٹریبیوٹس ڈال رہے ہیں یعنی کہ ٹیگ آپ کا اسٹارٹ ہوگا ٹیگ کا نام ہوگا ایٹریبیوٹ اور ویلیوز ہم اس کی ڈفرینٹ ڈال رہے ہیں یہ ایٹریبیوٹ یا ویلیوز کیا کریں گے یہ ہمیں یوزرس نے جو ہمیں ریکویسٹ uh, بھیجی تھی کہ بھائی وہ ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کا پیج دیکھنا چاہتا ہے یا جاوا کا پیج دیکھنا چاہتا ہے تو بیسڈ آن دیٹ فیکٹ ہم اس کے اندر جو ہے ویلوز اس کے ایٹریبیوٹ کی ویلوز بنائیں گے سو یہ والا کام میں ہمارا ٹیگ جو ہے وہ تو پیچھے جو اس کا ڈو ٹیگ میتھڈ ہے وہ چلایا گئی لیکن کچھ ایٹریبیوٹس کی ویلوز بھی ہوں گے جو کہ ہم نیچے یوز کر سکتے ہوں گے ڈو ٹیگ میتھڈ میں ابھی ایٹریبیوٹ کی ویلوز جو ہیں یہ کلاس تک کیسے پہنچائے آپ کو پتا ہے کہ ٹیگ کے پیچھے ایک ٹیگ ہینڈلر کلاس ایگزیکیوٹ ہو رہی ہوتی ہے اس کے اندر آبجیکٹس تو میں ایکسیس کر سکتا ہوں لیکن یہ جو ٹیگ کے اندر میں ایٹریبیوٹس دوں گا ان کو کیسے ایکسیس کرنا ہے تو اس کی بھی بہت سمپل اپروچ ہے کہ ہم انسٹنس اس کلاس میں ڈکلیئر کر لیں گے جب ہم ٹیگ میں کوئی ایٹریبیوٹ دیتے ہیں تو اس کلاس کے اندر ایک سیٹر کال ہوگا اس ایٹریبیوٹ کے نام سے ملتا ہوا سیٹر کال ہوگا جیسے جاوا بین کے کیس میں ہم پراپرٹی سیٹ کرتے تھے تو اس ٹیگ ہینڈل کلاس میں ایک سیٹر کال ہوگا اور اس سیٹر کے تھرو ہم ویلو اپنی پاس کر دیں گے اس ایٹریبیوٹ کو اینڈ دین ہم اس کو استعمال کر لیں گے تو یہ والی اپروچ جو یہ والا طریقہ کار ہے ہم ایٹریبیوٹس کو یوز کرنے کے لیے استعمال کریں گے so in order to build the tag with attributes ہماری جو ٹیگ کی شیپ ہوگی وہ کچھ اس طرح سے ہوگی کہ my tag colon hello attribute to value اور اس طرح سے ہمارا ٹیگ کنٹینیو کرے گا to handle attributes we need to add an instance variable جو کہ اس ایٹریبیوٹ کی ویلو اسٹور کرے گا and a corresponding setter method جو کہ اس ایٹریبیوٹ کی اس انسٹنس ویریبل کی ویلو سیٹ کرے گا based upon the value of the attribute container call the setter method and pass the custom tags values تو کنٹینر جو آپ کا جی ایس پی کنٹینر وہ ان سیٹرس میتھڈ کو جو کہ آپ نے لکھے ہوں گے آٹومیٹیکلی کال کرے گا اور یوزر نے جو ٹیگ میں ایٹریبیوٹ کی ویلو دی ہوگی وہ سیٹر میتھڈ کو پاس کر دے گا اور سیٹر میتھڈ وہ ویلو انسٹنس ویریبل کو دے دے گا تو ہم اپنے کورس آؤٹ لائن ایگزامپل کو ماڈیفائی کریں گے ایک ایسا ٹیگ لے کر آئیں گے جس میں ایٹریبیوٹ بھی استعمال ہو رہا ہوگا اپروچ اس کے لیے ہم کیا رکھیں گے we will extend tag handle class from simple tag support class and then we will add instance variable of type string جس میں ہم یوزر کی چوائس سیٹ کروائیں گے کہ وہ جاوا کی آؤٹ لائن دیکھ رہا ہے یا ویب کی آؤٹ لائن دیکھ رہا ہے we will write setter method for that attribute and we will override our do tag method we will build our T L D file and we will deploy it so ہم یہ جو ابھی اگزامپل ہے اس میں یہی کریں گے کہ ٹیگ کے تھرو اپنی پوری جو ٹیگ کی کلاس اس کے اندر سے اپنی ڈیٹا بیس کو کنیکٹ کریں گے ایگزیکیوٹ کریں گے ساری ایچ ٹی ایم ایل بھی ہم یہاں پہ ٹیگ کے اندر سے جنریٹ کر لیں گے وہ آپ باہر بھی جنریٹ کر سکتے ہیں اور یوزر صرف اس ٹیگ کو استعمال کرے گا اس کی کوڈنگ دیکھتے ہیں کہ کیسے ہوگی ٹیگ کی ایگزامپل دینے سے پہلے میں چاہوں گا کہ جو لاسٹ ٹائم ہم نے کوڈ کیا تھا وہ ہم دیکھ لیں تو یہ ہماری وہ Java dot J S P file ہے جس پہ ہم نے ڈاؤ سے اپنی کورس آؤٹ لائن ایکسیس کی تھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کے اندر ہم نے کورس ڈاؤ کا آبجیکٹ کریٹ کیا تھا پھر اس کورس ڈاؤ کے کے آبجیکٹ تھرو ہم نے ایک رے لسٹ ریٹریو کی تھی اور اس لسٹ کے اوپر ہم نے آئیٹریٹ کر کے course outline beans extract کی تھی اور وہاں سے ہم نے اپنی ساری H T M L generate کر کے ایک ٹیبل بنایا تھا ایز کمپیئر ٹو دس وہ یہ کریں کہ مائی ٹیگ یہ ہمارے ٹیگ کا پریفیکس آ گیا اور ہمارے جو ٹیگ کا نام ہے اس کا نام ہے کورس ٹیگ تو کورس کے ٹیگ کو ہم کورس کا نام بتاتے ہیں اور وہ پوری کی پوری آؤٹ پٹ یہاں پہ جنریٹ کر دیتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں ایگزامپلس کے بیچ میں کوڈ کا ڈفرنس کتنا ہے یہاں پہ ایک سمپلی ٹیگ استعمال کریں گے اور وہ ساری آؤٹ پٹ جنریٹ کر دے گا تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں کہ سارا کام کس طرح کیا ہے کوڈنگ ہم نے کس طرح سے کی ہے آلریڈی ہم نے ایک پروجیکٹ یہاں پہ کریٹ کیا ہوا ہے جس کے اندر پی ایل ڈی فائل بنا لی ہے بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے اپنی پچھلی ایگزامپل میں بنائی تھی ہم آپ کے لیے جو چیز کوڈ کر رہے ہیں وہ ہے ہماری ٹیگ ہینڈلر کلاس کہ ٹیگ ہینڈلر میں یہ ایٹریبیوٹس اور یہ ویلیوز کیسے کوڈ کرنی ہے یہ سارا کام کیسے کرنا ہے اور اس کو پھر استعمال کیسے کرنا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹیگ ہینڈلر کلاس ہے وہ کیسے بنائی گئی ہے تو ہم اپنی ایک ٹیگ ہینڈلر کلاس بناتے ہیں اور جب آپ ٹیگ ہینڈلر کو سلیکٹ کریں گے فائلز اور فولڈر والے پیج سے پہلے جو ڈائلگ باکس ہے اس کے اوپر آپ کلاس کا نام دیں گے کلاس کا نام ہم رکھ دیتے ہیں کورس ٹیگ ہینڈلر نیکسٹ کے اوپر آتے ہیں اور یہاں پہ ہم اپنی ٹیگ لائبریری جو ہم نے آلریڈی بنائی ہوئی ہے اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں تو اس ٹیگ لائبریری کو ہم نے سلیکٹ کر لیا ٹیگ کا کیا نام ہے یہاں پہ آپ ٹیگ کا نام بتا سکتے ہیں ٹیگ کا نام ہم نے رکھ دیا کورس ٹیگ ٹیگ کی باڈی اسٹل ایمٹی ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے however we can add new attributes into it تو یہاں پہ ہم ایک نیا ایٹریبیوٹ بنا دیتے ہیں پیج نیم کے نام سے یہاں پہ جو ایٹریبیوٹ ہم بنا رہے ہیں اس کو ہم ریکوائرڈ ایٹریبیوٹ بھی سیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ انفورس کرے گا ہمارا ٹیگ یہ ایٹریبیوٹ ریکوائرڈ ہے یعنی یہ جو ریکوائرڈ ایٹریبیوٹ کی انفارمیشن ہے یہ وہ جا کے ٹی ایل ڈی فائل میں ڈالتا ہے آپ جا کے اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جس ایٹریبیوٹ کو آپ نے ریکوائرڈ کیا ہوتا ہے اس کی انفارمیشن وہ ٹی ایل ڈی فائل میں ڈالتا ہے اور اگر یوزر اس ایٹریبیوٹ کو مس کرتا ہے تو آپ کو ایک ایرر ملتا ہے اس کے علاوہ یہ جو ایٹریبیوٹ کی ویلیو ہم یہاں پہ انٹر کر رہے ہیں یہ کوئی یہاں پہ راکٹ سائنس نہیں ہو رہی آپ جا کے سمپلی اس کو اپنی جاوا فائل میں ایک سیٹر میتھڈ یہ لکھ دے گا اس ایٹریبیوٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اور اس کی entry T L D file میں کر دے گا تو یہ دونوں کام آپ مینولی بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ آٹومیٹکلی ہو جائیں گے یہ آپ کو ایڈوانٹیج مل جائے گا تو ہم ایک ایٹریبیوٹ ایڈ کرتے ہیں اپنی ٹیگ کلاس کے اندر جس کا نام ہے پیج نیم سو ہمارے ایٹریبیوٹ کا نام ہے پیج نیم اور اس کی ٹائپ ہے اسٹرینگ یہ ریکوائرڈ ایٹریبیوٹ ہے اور اس کو ہم فنش کر دیتے ہیں اب اس کے بعد ہم اپنی ٹیگ ہینڈلر کلاس میں آتے ہیں ٹیگ ہینڈلر کلاس کے اندر ہماری آپ دیکھیں کہ ٹیگ کلاس جو ہے it is extending from simple tag support top کے اوپر ہمارے سارے پیکجز وغیرہ ہے پیکیج آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پہ تو ہماری کلاس جو ہے یہ سمپل ٹیگ سپورٹ کلاس سے انہیریٹ کر رہی ہے اور کیونکہ اس کلاس کے اندر ہم نے ان بینس کو استعمال کرنا ہے اس ڈاؤ کو استعمال کرنا ہے جو کہ ہم نے پچھلی دفعہ بنایا تھا تو ہم نے یہاں پہ امپورٹ کیا ہوا ہے بین والا پیکج جس کے کے اندر جا اپنی ڈاؤ کلاس اور جس کے اندر جا کے ہم نے اپنی کورس بین کلاس رکھی تھی تو اس پیکج کو بھی ہم نے یہاں پہ امپورٹ کیا کیونکہ ہم ان دونوں کلاسز کو استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ نے ایک ایٹریبیوٹ ایڈ کیا تھا پیج نیم کے نام سے اپنے ٹیگ بناتے ہوئے آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ایک انسٹنس ویریبل اس کے کورسپونڈنگلی ڈکلیئر ہوا ہوا ہے ٹاپ پہ پرائیویٹ اسٹرنگ پیج نیم اور اگر آپ تھوڑا سا نیچے اس کو اسکرال کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو ہمارا انسٹنس ویریبل تھا اس کے لیے ایک سیٹر بھی لکھا گیا ہے public void set page name جو کہ ایک اسٹرنگ ٹائپ کی ویلو لے رہا ہے اور اس ویلو کو پیج نیم کو اسائن کر رہا ہے کنسٹرکٹر کے اندر ہم نے اپنا ڈاؤ وغیرہ کریٹ کر سکتے ہیں یا اس کو زیادہ اپروپریٹ یہ ہے کہ ہم ڈو ٹیگ کے میتھڈ کے اندر کریں تو پبلک وائڈ ڈو ٹیگ کے میتھڈ کے اندر ہم اپنا ڈاؤ کریٹ کرتے ہیں اور ڈاؤ کا ریٹریو کورس لسٹ والا میتھڈ کال کر لیتے ہیں یاد رہے کہ یہ میتھڈ ہم نے پچھلی دفعہ جو ہے کے اندر سے کال کیا تھا اس دفعہ ہم اس کو ایک جاوا کی کلاس کے اندر سے ہی کال کر رہے ہیں یہ ہماری جتنی بھی ایفرٹ ہو رہی ہے یہ ایفرٹ یہ ہو رہی ہے کہ جو ہماری پریزنٹیشن کا کوڈ ہے وہ ہمارے پروسیسنگ سے وہ ہماری بزنس لاجک کے کوڈ سے علیحدہ ہو جائے بیکاز یہی سافٹ ویئر انجینئرنگ کہتی ہے یہی ایک اچھے ڈیزائن کا طریقہ ہے اس ڈو ٹیگ کے میتھڈ میں اپنا ڈاؤ کنسٹرکٹ کرنے کے بعد اور اس سے ریئلسٹ ریٹریو کرنے کے بعد ہم ایک ڈسپلے کا میتھڈ کال کر رہے ہیں جس کو ایک کورس لسٹ کی ویلو جو ہمارے پاس ارے لسٹ آئی اس کو پاس کر رہے ہیں ڈسپلے کے میتھڈ کے اندر ہم اپنی H T M L generate کریں گے H T M L generate کرنے کے لیے ہمارے پاس آپ کو پتا ہے کہ آؤٹ ٹائپ کا آبجیکٹ ہمارے پاس جی ایس پی پیج کے اندر ہوتا ہے اس جی ایس پی آبجیکٹ کو اس آؤٹ ٹائپ کے آبجیکٹ کو ہم لے لیتے ہیں اگر ہم نے کوئی امپلسٹ آبجیکٹ استعمال کرنا ہو تو اس کے لیے ہم get J S P context استعمال کرتے ہیں یہ ہمیں پیج کانٹیکس دے دیتا ہے اور پیج کانٹیکس کا ہم گیٹ آؤٹ میتھڈ استعمال کر کے آؤٹ ٹائپ کا آبجیکٹ لے سکتے ہیں اب آؤٹ ٹائپ کا آبجیکٹ آ گیا اس کو آپ یوز کر کے بالکل ویسے ہی H T M L generate کر سکتے ہیں جیسے آپ سرولیٹ کے اندر سے کر سکتے تھے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ٹیگ کے اندر H T M L generate کرنا ڈیفیکلٹ ہے تو ٹیگ کے اندر آپ ساری اپنی پروسیسنگ کر سکتے ہیں اور ایچ ٹی ایم ایل آپ جا کے باہر ایچ ٹی ایم ایل والے پیج پہ جنریٹ کر سکتے ہیں سو یہ جو ٹیبل کا ہیڈر اور ہم نے اس کے جو روز یا وغیرہ یہاں پہ ٹاپک کریٹ کی ہیں یہ ساری چیزیں آپ باہر اپنی ایچ ٹی ایم ایل میں بھی کر سکتے ہیں ہم نے صرف یہاں پہ اس لیے کر دی ہیں تاکہ ایک ہی جگہ پہ ہمارا کوڈ آ جائے تو یہاں پہ اس کے بعد ہم نے اس کے فال لوپ لگا کے ساری پروسیسنگ کی ہے ایک ایک کر کے رے لسٹ میں سے اپنی بینس ایکسٹریکٹ کی ہیں اور ان بینس کے ڈفرینٹ میتھڈ کال کر لیے ہیں میں اس کی ایکسپلینیشن اس لیے نہیں دے رہا کہ سارا کام وہی ہے جو ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں کیا تھا جو یہاں پہ آپ چیز دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ ساری پروسیسنگ ہماری ایک فائل کے اندر آ گئی ہے اور فرنٹ اینڈ سے ہم صرف اس ٹیگ کو کال کر لیں گے تو ڈو ٹیگ جب یہاں پہ ختم ہوتا ہے تو ہم اپنی رے لسٹ میں سے ایک ایک کر کے ہم نے سارے کورسز کی بینس نکالنی ہے اور ان کا سیشن نمبر ٹاپک اور اسائنمنٹ پرنٹ کر دی ہے آؤٹ وغیرہ اور یہ سارا جو ٹاپکس ہوتے ہیں یہاں پہ جب ہم ان کو یوز کرتے ہیں تو ایکسیپشن آ سکتی ہے آئیو ایکسیپشن آ سکتی ہیں تو اس کو ہم نے ٹرائی کیچ کے اندر اس ساری چیز کو انکلوز کیا اور اس آئیو ایکسیپشن کو ہم نے کیچ کیا ہوا ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے اس پیج کے اوپر جس پہ ہم نے اس ٹیگ کو استعمال کیا Java dot J S P page کے اندر ہم چلتے ہیں سب سے ٹاپ پہ ایز ایکسپیکٹڈ ہم نے اپنا ٹیگ لیب کا ڈائریکٹو استعمال کیا ہے ٹیگ لیپ کے ڈائریکٹو کو استعمال کرنے کے لیے ہم نے پہلے اپنی ٹی ایل ڈی فائل کا پتہ بتایا اس کو کہ ٹی ایل ڈی فائل کا نام کیا ہے کہاں پہ پڑی ہوئی ہے اور ایک دیا ہے کہ کس نام سے اس کو استعمال کرنا ہے اس کے بعد ہم نے سمپلی یہاں پہ آ کے اس ٹیگ کا یوز اس طرح سے کیا ہے کہ مائی ٹیگ جو کہ ہماری ٹیگ لائبریری کا پریفکس تھا اس کو استعمال کیا ہے اس کے بعد کولن ہم نے اپنا کورس ٹیگ کا نام لکھا ہے جو کہ ہم نے ٹیگ کا نام ڈیفائن کیا تھا کہ ہم اس نام سے اس ٹیگ کو استعمال کریں گے تو ہمارا کورس ٹیگ آ گیا اور اب اس کا attribute page name equals to Java تو جب یہ ٹیگ ایگزیکیوٹ ہوگا تو یہ یہ جو page name equals to Java ہے ایکچولی ایک کال بن جائے گی سیٹ پیج نیم اور جاوا اس کو ایز اے ویلو پاس ہو جائے گی تو یہاں سے آپ کا ٹیگ انوک ہوگا ٹیگ کا ڈو ٹیگ میتھڈ انوک ہوگا لیکن ڈو ٹیگ میتھڈ ہونے سے پہلے آپ کا سیٹر کال ہوگا آپ کے ٹیگ ہینڈل کلاس کا جس کا نام تھا سیٹ پیج نیم اور جاوا کی ویلو اس کے اندر سیٹ ہو جائے گی اور کے بعد جب ٹیگ کا اینڈ آئے گا ہمارے پاس ٹیگ کی کلوزنگ آ رہی ہوگی ہمارے پاس تو ڈو ٹیگ کا میتھڈ ہمارے سامنے انوک ہو جائے گا اب ڈو ٹیگ کے میتھڈ کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے ڈا کے اندر سے ہم نے سارے کے ساری آؤٹ لائن کورس کی سلیکٹ کی ہے کس کورس کی سلیکٹ کی ہے جس کو ہم یہاں پہ پاس کر رہے ہیں ایز اے پیج نیم تو جاوا کی ساری کورس آؤٹ لائن سلیکٹ ہو جائے گی اور ڈسپلے ہو جائے گی جب ہم web dot J S P پہ آئیں گے تو اس کے اندر چینج آ جائے گی کہ سارا ٹیگ ویسے ہی رہے گا پیج نیم میں جاوا کی بجائے آ جائے گا ویب تو سمپلی جو فرنٹ اینڈ ڈیولپرز ہیں وہ یہاں پہ اگر انہیں کوئی کمپلیکس ڈیٹا بیس کنیکٹیوٹی چاہیے اور وہ جاوا نہیں جانتے تو وہ simply H T M L کی طرح کے ٹیگز استعمال کر کے جاوا کے کوڈ کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ جاوا کا کوڈ ایکسپرٹ جاوا ڈیولپرز نے لکھا ہوا ہوگا اب اس کی ایگزیکشن ہم دیکھ لیتے ہیں فرنٹ اینڈ پہ آگے ہم جاوا یا ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کے آپشن سلیکٹ کرتے ہیں تو وہی آ رہی ہے ہمارے پاس اس سبجیکٹ کی آؤٹ لائن آ جاتی ہے جو کہ ہم نے سلیکٹ کیا تھا تو یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ٹیگ کو جس کا ایٹریبیوٹ بھی ہے اس کو کیسے بنایا جاتا ہے کیسے اس کو انووک کیا جاتا ہے آپ ایسے ٹیگس بھی بنا سکتے ہیں جن کے بیچ میں باڈی ہو اور ان کو بھی انووک کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے دو ایگزامپلس آپ کو دکھائی ہیں اگر آپ ایسے ٹیگس بنانا چاہتے ہیں جن کی باڈی بھی ہے تو آپ اس کا کوڈ بھی فردر اسٹڈی کر سکتے ہیں ڈفرینٹ uh, ریفرنس کے تھرو ٹیگ لائبریری کے اوپر میں تھوڑی سی یہاں پہ بات کر ٹیگ لائبریری جو ہوتی ہے کلیکشن ہوتی ہے ٹیگس کی تو جیسے میں نے یہ ٹیگ بنایا تھا کہ جس میں میں ڈیٹا بیس سے ویلوز ایکسیس کر رہا تھا ہو سکتا ہے میں کوئی اور ٹیگ ایسا بناؤں جس میں میں کوئی pure H T M L generate کر رہا ہوں ایک تیسرا ٹیگ بناؤں جس میں میں میٹرکس آپریشن کر رہا ہوں کچھ اس طرح کے کام کر رہا ہوں تو ڈفرینٹ ٹائپس کے ٹیگس کو ہم اکٹھا ایک لائبریری میں رکھ دیتے ہیں اور پھر اس ٹیگ لائبریری کو آپ استعمال کر لیتے ہیں بہت ساری اگر آپ ویب پہ سرچ کریں گے بہت ساری built in tag libraries available ہوتی ہیں جیسے ایک جی ایس ٹی ایل ہے جاوا اسٹینڈرڈ ٹیگ لائبریری یہ ہمیں بلٹ ان اویلیبل ہے جس میں بہت سارے بنے بنائے ٹیگز ہیں جن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں تو اگر ہمیں ٹائم ملا تو ہم اس پہ بھی کچھ بات کریں گے لیکن ٹیگ لائبریریز جو ہوتے ہیں بہت سارے لوگ بنا سکتے ہیں آپ بھی بنا سکتے ہیں اپنے کسی پروجیکٹ کے لیے اور پھر جو فرنٹ اینڈ کے ڈیولپرز ہیں سمپلی ان ٹیگ لائبریریز کو استعمال کریں گے اور ان کا کوڈ سمپلیفائی ہو جائے گا جو جاوا کے ایکسپرٹ ڈیولپرز ہیں جیسے کہ آپ لوگ ہیں وہ لوگ جو ہیں پیچھے پورے جاوا کا کوڈ لگنے گے تو پوری جو اس بات کو میں سمرائز کروں تو یہ ہوگی کہ ٹیگ لائبریریز اور یہ جتنی ہم نے ساری چیزیں سیکھی ہیں آپ کہیں گے کہ جی یہ سارا کام ہم سرولیٹس میں بھی کر سکتے تھے یہ سارا کام ہم جی ایس پی میں بھی کر سکتے تھے آئی اگری ود یو ہم سارا کام کر سکتے ہیں ہماری جو ایفرٹ ہے وہ یہ ہے کہ چیزوں کو سیپریٹ کیا جائے جیسے کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی کچھ ایگزامپلس دی تھیں آپ کو کہ پریزنٹیشن لاجک کو ہم سیپریٹ کرتے ہیں تاکہ ہر جگہ کام اسپیسیفک ہو رہا ہو ایسا پیج ایسی فائل جو کہ یوزر سے انٹریکشن کے کام آ رہی ہے اس کا صرف اتنا کام ہو کہ یوزر سے ان پٹ لے یوزر کو آؤٹ پٹ دکھا دے پروسیسنگ کہیں اور چلی جائے تاکہ یوزر کو ان پٹ لینے کا طریقہ یا یوزر کو آؤٹ پٹ دکھانے کا طریقہ ڈفرینٹ ہو گیا تو پروسیسنگ پہ تو فرق نہ پڑے دو میٹریسز لے کے ان کو ملٹیپلائی کرنا ہے اب میٹریسز کبھی میں جی او آئی کے تھرو لیتا ہوں کبھی میں ویب کے تھرو لیتا ہوں کبھی میں کانسول کے تھرو لیتا ہوں لیکن کیا میٹرکس کو ملٹیپلائی کرنے کے طریقے پہ فرق پڑتا ہے ایسی بات نہیں ہے تو میں یہی چاہتا ہوں کہ میری پریزنٹیشن کا کوڈ علیحدہ ہو میٹرکس کو ملٹیپلائی کرنے کا کوڈ علیحدہ ہو تاکہ اگر پریزنٹیشن میں کوئی ڈفرینس آتا ہے تو ملٹیپلائی کرنے کے کوڈ میں تو کو چینج نہ کرنا پڑے وہ فائلس مجھے نہ کھولنی پڑے تو یہ اوور آل جو ہم نے ٹیگس وغیرہ ڈسکس کیے ہیں یہ بھی یہی جو ہے آپ کو اپروچ دیتے ہیں کہ پریزنٹیشن لاجک ہماری علیحدہ ہے پروسیسنگ لاجک علیحدہ ہے انہی چیزوں کو لے کے ہم ان اگلے لیکچر میں مزید آپ سے بات چیت کریں گے اور گفتگو چلے گی تب تک آپ تھوڑی سی ٹیگ لائبریریز پہ سرچ کریں اس کو پڑھیں اس کو اس کی چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس بنا کے ایگزیکیوٹ کریں انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچرز میں اس کی فردر آپ کو ایکسپلینیشن دیں گے ان کو یوز بھی کر کے دکھائیں گے اللہ حافظ